السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے یاد ہے آپ کو کہ تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لینے ہوتے ہیں تبھی تو مزہ آتا ہے ایک کہانی سننے کا آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اٹھائیسویں سپارے سے ایک کہانی اٹھائیسویں سپارے میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے صورت الحشر اور وہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے یہودیوں کے بارے میں آج کی کہانی کا عنوان ہے یہودیوں کی شرارت اچھے ساتھیوں مدینہ کے یہودیوں میں کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل میں کچھ نہ کچھ ایمان تھا انہیں تو اس بات پر فوراً یقین آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے لیکن جو اپنے مذہب کو بھی بالکل چھوڑ چکے تھے اور برائی کی زندگی گزار رہے تھے وہ مسلمانوں کی دشمنی میں اور بھی برے بن گئے اور اس طاق میں رہنے لگے کہ موقع ملے تو انہیں کوئی نقصان پہنچائیں عہد کی جنگ میں کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچا تھا اس سے ان شریر یہودیوں نے یہ اندازہ لگایا کہ مسلمان اب مکہ کے قریش کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور قریش نے اگر پھر حملہ کیا تو سارے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے اتفاق ہوا کہ جنگ عہد کے کچھ ہی دن بعد دوستی کا جو سمجھوتا انہوں نے کیا تھا اس کی آزمائش کا موقع پیدا ہو گیا ہوا یہ کہ ایک مسلمان حضرت عمیر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی سے قبیلہ بن عامر کے دو آدمیوں کو قتل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شامل تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھانے کے لیے کافروں کے ساتھ بھیجا تھا وہ کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے باقی سب کو تو کافروں نے شہید کر دیا تھا وہ جب مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں انہیں بنو عامر کے دو آدمی مل گئے اور غصے میں انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا اس قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا سمجھوتا کیا تھا یعنی کہ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم اور آپ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے اس کے سردار کو اپنے دو آدمیوں کے قتل ہونے کا معلوم ہوا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان دونوں آدمیوں کا خون بہا ادا کیا جائے اور رسول اللہ نے یہ بات مان لی خون بہا ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے بدلے کچھ پیسے اس کے گھر والوں کو ادا کر دیے جائیں اس زمانے میں کوئی آدمی قتل کر دیا جاتا تھا تو اس کے قاتل یعنی قتل کرنے والے سے بدلہ لینے کے دو طریقے ہوتے تھے ایک تو یہ کہ قاتل کو قتل کر دیا جاتا تھا اور دوسرا یہی کہ اس کے رشتہ داروں کو پیسے دے دیے جاتے تھے اور اسے دیت یا خون بہا کہتے تھے میساک مدینہ یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہونے والے معاہدے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کسی کا خون بہا دینا پڑے تو یہ روپیہ مسلمان اور یہودی دونوں مل کر ادا کریں گے چنانچہ اس سمجھوتے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلے بن نذیر نظیر سے کہا کہ وہ خون بہا ادا کرنے کے لیے اپنے حصے کے پیسے دے دیں یہودیوں نے ظاہری طور پر تو یہ بات مان لی لیکن آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روپیہ لینے کے لیے آئیں تو چھت کے اوپر سے بھاری پتھر گرا کر آپ کو شہید کر دیا جائے انہوں نے ایسی جگہ چنی تھی کہ جہاں پہ اوپر انہوں نے پتھر کو رکھ دیا تھا اور یہ انتظام کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب کھڑے ہوں گے تو وہ اوپر سے پتھر گرا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص جگہ بیٹھنے کو انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ وسلم وہاں پہنچے اور اپنے ایک آدمی عامر بن جہاش کو چھت پر چڑھا دیا کہ وہ آپ کے اوپر پتھر گرا دے لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے اس برے ارادے کے بارے میں بتا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے اٹھ گئے جس جگہ بٹھا کر یہودی اوپر سے پتھر گرانا چاہتے تھے یہودیوں کی یہ سازش ظاہر ہو گئی اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے ان کا یہ منصوبہ فاش کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا اور مسلمانوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تقریباً پندرہ دن تو یہودی بہت اکڑ دکھاتے رہے لیکن پھر ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ہم نے غلطی کی ہے اور ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں مدینہ سے چلے جانے کی اجازت دے دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے چلے جانے کی اجازت دے دی اور حکم دیا کہ وہ ہتھیار اپنے ساتھ نہ لے جائیں یعنی کہ نیزے اور تیر اور تلواریں اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں اور گھر بار کا سامان بھی صرف اتنا اپنے ساتھ لے جائیں جو ایک اونٹ پر لادا جا سکتا ہے یہودیوں نے ایسا ہی کیا ان میں سے کچھ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے اور کچھ ملک شام چلے گئے اور یہی واقعہ تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا صورت الحشر میں اور سورت الحشر میں زیادہ انہیں کی کہانی ہے بلکہ کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ سورت کا نام سورہ بنو نذیر ہونا چاہیے تھا اور یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تھی تو وہاں پہ تین یہودی قبائل رہا کرتے تھے بنو قریضہ بنو نذیر اور بنو قینقا اور ان تین میں سے ایک یہ قبیلہ جس نے اپنے وعدہ خلافی کی تھی اسے مدینہ سے نکال دیا گیا باقی قبیلوں کے ساتھ کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم سنیں گے پھر اگلی کہانیوں میں آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی قرآنی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ